جل ترنگ صبح سے اس کے دو بار نقصیر پھوٹ چکی تھی خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے نتھروں میں گرم گرم ریت ڈال کر اندر سے جھلس دیا گیا ہو سانس کی ہوا بھڑکتی ہوئی لالٹین کے دھوئیں کی طرح کسیف اور گھٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی وہ تنگ آ کر ناک کو رومال سے بند کر لیتا تھا اور منہ کھول کر سانس لینے لگتا تھا لیکن چند ہی لمحوں میں اس کا گلا خشک ہو کر سوکھے ہوئے پتے کی طرح چرمرانے لگتا تھا وہ زور زور سے رو دینا چاہتا تھا لیکن رو نہ سکتا تھا اب وہ سیانہ ہو گیا تھا اگلے سال میٹریکولیشن کے امتحان میں بیٹھنے والا تھا محلے کی لڑکیاں جن کے ساتھ وہ مٹی کے گھروندے بنا کر کھیلا کرتا تھا اب اس کے سامنے جسم چرا کر سمٹ جاتی تھیں یہاں تک کہ جمع نان بھائی بھی اس کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا کر روزنامہ انقلاب زور زور سے پڑھ کر سنانے کو کہا کرتا تھا جمعہ پہلوان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھنے کا اعزاز محلے میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا تھا گلی کے پر اس کا تنور تھا جس کے ماتھے پر خوش لذیذ ہوٹل از طرف جمال دین پہلوان خادم قوم کا سائن بورڈ لٹکا رہتا تھا ہوٹل میں ایک باورچی تھا اس کا نام تاج تھا موقع و محل کے لحاظ سے جمعہ پہلوان اسے خان ساما بیٹلر بوائے تاجو اور الو کی دم فاختہ کے مناسب القاب سے بلایا کرتا تھا خوش لذیذ ہوٹل کے عق میں ایک بسیدہ چھجا تھا جس کے نیچے بہت سی ٹیڑھی ترچی چارپنگاں بچھی رہتی تھیں شہر میں آئے ہوئے مقدمہ باز دیہاتیوں میں یہ جگہ بہت ہر دل عزیز تھی کیونکہ جموں پہلوان صرف بارہ آنے نقد کے عوض انہیں کھانے کے لیے گوشت اور چپاتی سونے کے لیے ایک چار پائی اور مقدمہ لڑنے کے لیے مشورہ مفت دیا کرتا تھا ہاروی اسامی کے لیے پلوان بڑی چابک دستی سے اپیل دائر کرنے کے ٹوٹکے گرمیوں میں دہی کی لسی اور سردیوں میں چائے کے ساتھ پراٹھے تیار رکھتا تھا جیتنے والوں کے لیے تاج دن خان سامہ مرغ ذبح کر لیتا تھا یا پلاؤ اور قورمے کے ساتھ شامی کباب بنا لیتا تھا یہ اور بات ہے کہ ایسے موقع پر خوش لذیذ ہوٹل کے نرخ ذرا بے لذت حد تک اونچے چڑھے جاتے تھے لیکن اگر ڈوبتی ہوئی امیدوں کو تنکے کا سہارا مل رہا ہو اور بلیوں اچھلتے ہوئے دل کے سامنے عین موقع پر بھنا ہوا مرغ اور کرارے کرارے شامی کباب رکھ دیے جائیں تو وکیلوں مختاروں پیشکاروں اور کلرکوں کی ذات سے بچے ہوئے چند حقیر ٹکے یاروں کے یار جموں پہلوان کے ہوٹل میں خرچ کرنے میں بھلا کس کو اعتراض ہو سکتا تھا ہوٹل کے سامنے سڑک پر ایک مضبوط سی چارپائی پڑی رہتی تھی اس پر جموں پہلوان تکیہ لگائے میر مجلس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا گاہکوں ملاقاتیوں اور مسافروں کے لیے آس پاس لکڑی کے بینچ اور لوہے کی کرسیاں پڑی رہتی تھیں بیٹھے بٹھائے دل میں کئی بار پہلوان کو شک ہوتا تھا کہ شاید گوشت ٹھیک طرح بھونا نہیں گیا شاید کبابوں میں مرچ زیادہ ہو شاید قیمے میں نمک کم ہو اس لیے وہ ہر گھڑی دو گھڑی کے بعد اپنے خان سامہ بٹلر یا بوائے کو آواز دے کر گوشت کا بھرا ہوا پیالہ یا کبابوں کی پلیٹ منگوا کر چکھ لیا کرتا تھا کبھی کبھی تاج دین احتجاج بلند کرتا تھا کہ پہلوان جی ایک ہی دفعہ اطمینان سے کیوں نہیں کھا لیتے اب ہوٹل کی بکری کے لیے خاک چیز بچے گی ابے چل کہیں کا الو کی دم فاختہ نہ ہو پہلوان اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتا تھا جان ہے تو جہان ہے پیارے تیرے باپ کی کمائی کھاتا ہوں سالے آیا بڑا ہوٹل کا مالک مالک تو جو ہو سو ہو لیکن خوش لذیذ ہوٹل کو لذیذ رکھنا تاج دین کا فرض تھا چنانچہ اس فرض کی انجہام دہی کے لیے وہ بھی عموماً دروازے کی اوٹ میں چھپ کر سالن اور کبابوں کا نمک چکھ لیا کرتا تھا خادم قوم اور خادم ہوٹل اور نوکر کی فرض شناسی کا سارا نزلہ بیچارہ مسافروں پر گرتا تھا لیکن جموں پہلوان کا مربیانہ برتاؤ اور حکیمانہ چرب زبانی کبھی کسی کو یہ محسوس کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی کہ سالن میں بوٹیوں کی جگہ پیاس کی بڑی بڑی گنٹھیاں تیر رہی ہیں اور کبابوں میں قیمے سے زیادہ بیسن کی ملاوٹ ہے شام کے وقت جب خالد سکول کے کھیلوں سے لوٹتا تو جموں پہلوان اسے آواز دے کر اپنی چارپائی پر بٹھا لیتا تھا آؤ بیٹا خالد بابو ارے وہ تاج دین ایک پلیٹ میں مسالے دار بھنی ہوئی بوٹیاں تو لاؤ ذرا دیکھتے نہیں بیٹا خالد بابو آیا ہوا ہے اور جب پہلوان اور خالد دونوں مل کر بوٹیوں کا چھٹکارا ختم کر لیتے تھے تو روزنامہ انقلاب کا دور شروع ہوتا تھا خالد فر فر اخبار سناتا اور جموں پہلوان لیٹے ہی لیٹے خبروں پر تبصرہ جاری رکھتا وہ شہیدان ترابلس کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے رضاکاروں کی ایک ٹولی کے ساتھ بمبئی کلکتہ اور حیدرآباد کی طرف گھوم آیا تھا اس لیے وہ بین الاقوامی معاملات پر رائے زنی کرنا اپنا علمی حق سمجھتا تھا آگرہ کے پچھم میں چین کا بادشاہ بمبئی کے پاس ہانگ کانگ کا ملک انگریزی ولایت کے حق میں ترابلس کا میدان جنگ جموں پلوان کے تبصرے میں تین چار چیزیں خاص طور پر نمایاں ہوتی تھیں خالد کو کبھی کبھی اس کی لاف زنی پر ہنسی آتی تھی لیکن وہ پہلوان کو ٹوکنا خلاف مصلحت سمجھتا تھا ایسا کرنے سے نہ صرف جموں پلوان کی چارپائی پر بیٹھ کر مسالے دار بوٹیاں اڑانے کا مزہ کرکرا ہو جانے کا ڈر تھا بلکہ پہلوان کی نظر میں اس کا علمی درجہ گر جانے کا بھی اندیشہ تھا چنانچہ خالد مناسب طور سے پہلوان کی باتوں میں لقمہ ہی دیا کرتا تھا پہلوان خوش ہو کر اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا شاہ باش بیٹا خالد بابو خوب علم کما رہے ہو جلدی جلدی کالج کر لو بیٹا ڈپٹی کمشنر بن کے رہو گے ہاں ہوں پہلوان کی بات پتھیر پر لکی پتھر پر لکیر ہے ہاں ڈپٹی کمشنر کا نام سن کر مقدمہ بعض مسافروں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے وہ دم بھر کے لیے حکے کی نئے چھوڑ کر خالد کو ایک عجیب سی عقیدت مندی کے ساتھ دیکھنے لگتے تھے اس وقت ان کے دل میں خفیہ سے ارمان اٹھتے تھے کہ وہ کسی روز اپنے بیٹوں کو شہر لا کر خالد سے ملا دیں قسمت تو سب کی اپنے اپنے ساتھ ہے لیکن کون جانتا ہے کہ یہ ملاقات کسی وقت ان کے بیٹوں یا پوتوں کی مقدمہ بازی میں کام آ جائے پتا پر پوت گھوڑے پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا جموں پہلوان کہا کرتا تھا کیوں نہ ہو اپنے باپ کا بیٹا ہے شاہ باش میرے شیر جلدی جلدی کالج کر لو بیٹا خالد بابو جموں پہلوان کے منہ سے اپنے باپ کا ذکر سن کر خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی آگرے کے پچھم میں چین کے بادشاہ کی طرح کوئی فرض ہستی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہ تھا وہ ابھی ڈیڑھ برس کا تھا جب اس کے والدین ریل کے حادثے میں کٹ کر مر گئے تھے خالد کو اس کے ماموں نے اپنے زیر سایہ لے لیا تھا ماموں تو تجارت کے لیے زیادہ عرصہ باہر رہتے تھے لیکن ممانی نے خاصی توجہ سے اس کو پالا تھا وہ کسی حد تک اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ بھی کرتی تھیں البتہ جہاں معاملہ خالد اور عزیزہ کے درمیان ہو وہاں ممانی کا انصاف کھلا عزیزہ کا ساتھ دیتا تھا عزیزہ اس کی ایک لوتی بیٹی تھی وہ عمر میں خالد سے تین برس بڑی تھی لیکن خالد مجبوراً اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر بازار لے جایا کرتا تھا عزیزہ غصے میں آ کر اس کا منہ نوچ لیتی تھی قلم توڑ دیتی تھی کتاب پھاڑ دیتی تھی اور اگر ممانی سے پٹتا تو غریب خالد ایک روز وہ دونوں رضائی میں لیٹے ہوئے بیس تک گنتی یاد کر رہے تھے کسی بات پر الجھ گئے عزیزہ نے کھٹ سے اسے گردن پر کاٹ کھایا خالد کی کمیز خون سے لتھڑ گئی اور وہ شاید پہلا موقع تھا جب ممانی نے خالد کے لیے عزیزہ کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ مارا خالد کی گردن پر بائیں طرف دانتوں کا ایک گہرا سا نشان اب تک نئے چاند کی طرح نمایاں تھا شاید بچپن کے دبے میں نقوش تھے جن کی وجہ سے خالد کے دل میں اب تک عزیزہ کے لیے ایک مبہم سی بے اتنائی ڈر اور شاید نفرت کا ملا جلا جذبہ باقی تھا وہ عزیزہ کے ساتھ نہایت عمیق سرد مہری کا برتاؤ کرتا تھا لیکن عزیزہ ایسی نہ تھی کہ وہ خالد کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھنے لگی تھی وہ ہر طرح سے اس کے ساتھ خوبصورت باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن خالد رکھائی سے ٹال دیتا تھا عزیزہ اس کے کپڑوں پر استری کر دیتی تھی کمرے کی چیزیں کرینے سے سجا دیتی تھی اگر اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو سر دبا دیتی تھی اگر فٹ بال کھیلتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی تھی تو اس کی رضائی میں بیٹھ کر گھنٹوں پاؤں دباتی رہتی تھی ایک دن ممانی پڑوس کی شادی میں گئی ہوئی تھی خالد انفلوئنزا کے شدید بخار میں مبتلا پڑا تھا اس کے انگ انگ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں عزیزہ نے اس کا سر دبایا بازو دبائے کمر دبائی گھٹنے دبائے لیکن خالد کراتا رہا عزیزہ بولی میں ایک ترکیب کرتی ہوں خالد تم سیدھے لیٹ جاؤ میں تمہارے سارے جسم پر ایک ساتھ دباؤ ڈالتی ہوں عزیزہ نے اپنے بھرپور جسم کے سارے گداز کو خالد پر مسل ڈالا لیکن اس کے درد میں کمی نہ ہوئی عزیزہ لاکھ کہتی رہی کہ ذرا ٹھہرو ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن وہ جھنجھلا کر اٹھا اور کمبل اوڑھ کر دوسرے پلنگ پر جا لیٹا اگلے سال وہ میٹرک کا امتحان دینے والا تھا اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں وہ صبح سویرے کتابیں لے کر کمپنی باغ چلا جاتا تھا اور دوپہر تک آم کے پیڑوں کی چھاؤں میں لیٹ کر پڑھتا رہتا تھا اب کئی روز سے کمپنی باغ نہ جا سکا تھا کیونکہ دوپہر کے وقت اسے نقصیر آ جاتی تھی ممانی کا خیال تھا کہ گرمی کا غبار ہے تھوڑا بہت نکل جائے تو اچھا ہے تاہم احتیاط کے لیے اس نے خالد کو گاجر کی کلونجی بنا دی تھی اور صبح شام تازہ مکھن میں کالی مرچ اور کدو کے مغز ملا کر اسے چٹا دیتی تھی لیکن آج صبح سے اس کی دو بار نقصیر پھوٹ چکی تھی خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے نتھنوں میں گرم گرم ریت ڈال کر اندر سے جھلس دیا ہو اس نے بیزار ہو کر تولیا کندھے پر ڈالا اور غسل خانے کی طرف چل دیا شاید ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں سر ڈبو کر تسکین ہو لیکن غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا اسے غصہ آیا یہ بھی کوئی نہانے کا ٹائم ہے بھلا وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا گھوما اور گھومتے ہی یوں ہی نادانستہ طور پر اس نے کھڑکی کی ایک دراز سے اندر کی طرف جھانکا جھانکتے ہی اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بجلی کی طرح تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا پھر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا ٹھٹکا جھجکا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ کر ایک بار پھر جھانکا گھوما پھر ہچکچایا لیکن پھر جھانکا اس بار اس کی آنکھیں دراز کے ساتھ جم کے رہ گئیں جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہے کے ٹکڑے چمٹ جاتے ہیں یہ عزیزہ تھی وہ جگمگاتے ہوئے موتی کی طرح صدف سے باہر نکلی کھڑی ہوئی تھی یا شاید وہ بجلی کی ایک آوارہ لڑی تھی جو کالی گھٹاؤں کے دبیز پردوں سے باہر نکل آئی ہو اس نے اپنے گھنے بالوں کی لٹوں کو کھولا اور ہاتھی دانت کی چھوٹی سی کنگھی کو ان کے پیچو خام میں الجھا کر دیر تک کھیلتی رہی پھر اس نے زلفوں کے انبار چھوڑ بازو اٹھا کر دونوں ہاتھ جوڑے اور کمان کی طرح تن کر انگڑائی لی خالد ڈرا کہ شاید زلزلہ آ جائے گا اور سنگ مرمر کے دو تاج محل گر کر ٹوٹ جائیں گے آگرہ میں محبت کا ایک مرمرین خواب سویا ہوا ہے آگرے کے پچھم میں چین کا بادشاہ حکومت کرتا ہے لیکن آگرے کے اس طرف بھی تاج محل ہیں برفیلی چوٹیوں کی طرح دہکتے ہوئے کوہستان ہمالیہ کی چھاتی پر بنائے ہوئے بلوری مینارے عزیزہ نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر بالٹی میں ڈال دیے پھر اس نے سر اٹھا کر گردن کو زور سے جھٹکا برسات کی کالی گٹائیں بکھر کر پھیل گئیں بارش کی پھوار فضا میں جھل میں لانے لگی ایک گستاخ قطرہ صبح کے ستارے کی طرح تاج محل کے کلس میں لٹک گیا عزیزہ شرارے سے اس پر پھونکے مارنے لگی وہ جھولتا رہا جیسے سفید گلاب پر جڑے ہوئے شبنم کے موتی کو نسیم صبح تھپیڑے مار رہی ہو اور جب وہ مجبور ہو کر ایک مچلتے ہوئے آنسو کی طرح گرنے لگا تو عزیزہ نے جھک کر اسے ہونٹوں کے درمیان دبوچ لیا وہ نہا رہی تھی پانی کی لہریں پہاڑی چشموں کی طرح اپنا جلترنگ بجانے لگیں تاج محل کے دامن میں جمنا کے سمابی دھارے بہنے لگے کوہساروں پر کہکشاں کا غبار سا چھا گیا میدانوں پر کوسے قضا کے فوارے سے چھوٹنے لگے یہ مچلتا ہوا سیلاب کہاں جا رہا ہے اس بے پناہ طوفان کو کس سمندر کی گود سنبھال لے گی خالد کی باہیں سانپ کی طرح بل کھا کر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ لپٹ گئیں پتھر کی دیوار میں ریشم جیسا لوچ آ گیا وہ دم بدم دیوار کے سپنے میں سمایا جا رہا تھا شاید اگلے لمحے وہ جھپاک سے اندر جا گرے گا گرتے گرتے اس کو ایک جھٹکا سا لگا اس کی آنکھیں دم بھر کے لیے بند ہو گئیں اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برفانی چوٹیوں کے ساتھ لپٹا ہوا لٹو کی طرح گھوم رہا ہے وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا اس نے سر کو جھٹکا دے کر آنکھیں کھول دیں اور جلدی سے تولیہ اٹھا کر اپنی خشک ناک پر رگڑنے لگا اسے شک ہوا کہ شاید نکسیر پھر بہہ رہی ہے